بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا اس سے پہلے ہم نے تین لیکچر مکمل کر لیے ہیں لیکن صحیح معنوں میں تو لیکچر نمبر ون ہی ہم نے کمپلیٹ کیا ہے آج کا لیکچر نمبر ٹو ہے کس طرح سے میں نے کہا لیکچر نمبر ٹو ہے کیونکہ ہم نے ایک نیا سیگمنٹ اسٹارٹ کیا ہے اور اس سیگمنٹ کو ہم کہتے ہیں سسٹمز آف لینئر اکویشنز لیکن ہم پڑھ رہے ہیں لینئر الجبرا اور لینئر الجبرا کا یہ لیکچر نمبر فور ہے ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے systems of linear equations last lecture میں میں نے لینئر اکویشنس ڈیفائن کی تھی اکویشنس ڈیفائن کی تھی لینئر اکویشنس ڈیفائن کی تھی پھر آپ کو بتایا تھا کہ سسٹم آف لینئر اکویشنس کیا ہوتا ہے اور کیا سسٹمز آف لینئر اکویشنس کیا ہوتے ہیں ایک جب سسٹم کو لیتے ہیں آپ کچھ آپریشن اس پہ اپلائی کرتے ہیں تو پھر ایک نیا سسٹم آتا ہے پھر تیسرا سسٹم آتا ہے پھر چوتھا سسٹم آتا ہے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں سسٹمز آف لینئر اکویشنس جب لینئر اکویشنس کی بات کرتے ہیں یا اکویشنس کی بات کرتے ہیں تو یہ کہاں سے آتا ہے یہ اکویشنس کہاں سے آتی ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ میں نے بتایا تھا کہ لینئر اکویشنس یا اکویشنس نارملی کوئی پریکٹیکل پرابلم سے ڈرائیو کی جاتی ہیں اب یہ پریکٹیکل پرابلمس جو ہوتے ہیں کہاں پر ہوتے ہیں دنیا کے اندر ہوتے ہیں اس میں فزیکل فنامن ہو رہا ہے کچھ نیچرل فنامنن ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ بزنس کی چیزیں ہو رہی ہیں کچھ اکنامکس کی چیزیں ہو رہی ہیں اور بہت سارے مختلف ایشوز ہیں جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کبھی ہم ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں کبھی ہم سپلائی کا مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں کبھی ڈیمانڈ کا مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں اب یہ سارے کے ساری چیزیں چل رہی ہیں آبادی ہے بڑھ رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے اب یہ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ مہنگائی زیادہ بڑھ رہی ہے یا کم کر رہی ہے اس کو کیا کرتے ہیں اس کے مختلف پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کو ڈیفائن کرتے ہیں ڈیفائن کرنے کے بعد اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کہ جب بھی اکویشنس کی بات ہوتی ہے تو آپ کے پاس کچھ چیزیں آپ کو دی ہوئی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں آپ کو معلوم کرنی ہوتی ہیں جو چیزیں معلوم کرنی ہوتی ہیں ان کو ہم ان کہتے ہیں یا ویریبلس کہتے ہیں ان کی ویلو پتہ نہیں ہوتی ہے تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں اکویشن کے اندر ہمارے پاس کچھ کانسٹنٹس ہوتے ہیں اور کچھ ویریبلس ہوتے ہیں اب یہ جو طریقہ کار سارے کا سارا یہ جو سیگمنٹ چلے گا آئندہ چھ لیکچر اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ لینئر اکویشن کس کس طرح کی ہو سکتی ہیں مثال کے طور سے ہم نے بتایا تھا پہلے ایک سمپل سی linear equation X plus C تھی پھر اس کے بعد دو ایکویشنز تھیں A X plus B Y is to C اور ایل ایکس پلس ایم یہ کیا ہو گیا تھا system of a system of linear equation دو اکویشن آ گئی تھی آپ کے پاس اس طریقے سے آپ کے پاس تین ویریبل ہو سکتے ہیں آپ کے پاس تین ویریبلس کے اندر جو اکویشن ہوگی اس کے اندر مثال کے طور سے A X plus B Y plus C Z is equal to D یہ ایک سمپل سی لینئر اکویشن ہے تھری ڈائمینشن میں یا تھری ویریبلس کے اندر جو کہ ایک پلین کو ریپرزینٹ کرتی ہے اب یہ ہم مختلف طرح کی اکویشنس پڑھیں گے کہ میٹرکس اکویشنس کیا ہوتی ہیں ویکٹر اکویشنس کیا ہوتی ہیں اینڈ سو سو آن فور لیکن آج کا جو چیپٹر ہے یا آج کا جو لیکچر ہے وہ کس کے بارے میں وہ ہے جناب row reduction and echelon form last time جب میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا تو میں نے ازراہ تذکرہ آپ کو کیا بتایا تھا کہ رو ریڈکشنس کیا ہوتی ہیں یا آپ کے پاس رو آپریشنس کیا ہوتی ہیں میں نے بتایا تھا اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے تو اس کے اندر آپ تین چیزیں بڑے آرام سے کر سکتے ہیں اور جو ریزلٹنٹ میٹرکس آئے گی وہ اکولنٹ میٹرکس ہوگی اور اس کے اندر اس کی ویلیوز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہم نے یہ جو میٹرکس حاصل کی تھی یہ کہاں سے حاصل کی تھی یہ اکویشن سے حاصل کی تھی ہم نے پہلے ایک سمپل میٹرکس بنائی تھی جو کہ we call that coefficient matrix یا میٹرکس آف کوفیشنس ٹھیک ہے وہ ہم نے جب ڈیفائن کر لی تھی اس کے بعد ہم نے ایک آگمنٹڈ میٹرکس بنائی تھی جس کے اندر کوفیشنٹ بھی تھے اور ساتھ میں رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہمارے پاس دی ہوئی ہے وہ بھی موجود تھی وہاں پہ تو یہ چیزیں ہم نے پہلے آپ کو بتائی تھی لاسٹ لیکچر کے اندر اب جناب علی آپ دیکھ لیں ونس اگین ریوائز کر لیں کیا کر سکتے ہیں رو آپریشن میں پہلے کسی بھی رو کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی یا ڈیوائڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے یہ آپ کے پاس رائٹ ہے آپ کر سکتے ہیں پہلی رو آپریشن یہ نمبر دو کسی بھی رو کو کسی دوسری رو سے انٹرچینج کر سکتے ہیں آپ کے پاس مثال کے طور سے کہ فور بائی فور کی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے آپ فرسٹ رو کو فور تھرو سے انٹرچینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اٹس پرفیکٹلی لیجیٹیمیٹ آپ کر سکتے ہیں کسی بھی دو رو کو آپس میں انٹرچینج کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد نمبر تین پہ کیا چیز ہے میں نے بتایا تھا کسی بھی رو کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی کر کے کسی دوسری رو کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں یا سبٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ ذرا سا غور سے دیکھنے والی بات ہے تو یہ تین آپریشن ہم استعمال کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے ایشلون فارم بنائیں گے کس کی ایشلون فارم بنائیں گے میٹرکس کی ایشلون فارم بنائیں گے یہ جو میں نے ایشلون فارم کی بات کی ہے یہ ایشلون فارم ہے کیا چیز اور کیوں کر رہے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو کیلکولیشن ہیں ذرا ایزی ہوں سمپل ہوں سہل ہو تو میٹرکس کہاں سے حاصل ہوتی ہے اکویشن سے حاصل ہوتی ہے اکویشن کو ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں میٹرکس کے اندر جب میٹرکس لکھی ہوئی ہوتی ہے دیکھنے میں تو یہ نمبر سے بڑے سمپل سے ہیں بھولے بالے سے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہوتی ہے وہ پوری کی پوری اکویشن ہیں اور اکویشن سے پیچھے سارے کا سارا فزیکل فینومین ہو رہا ہوتا ہے یا بزنس کا کوئی فینومین ہو رہا ہوتا ہے آپ اپنی مرضی سے ان نمبرس کو فور کو تھری نہیں کر سکتے تھری کو فور نہیں کر سکتے اگر فور کو تھری کر دیں گے تو معلوم ہوا کہ آپ نے ایک چیز جس کی قیمت چار روپے تھی آپ نے آربیٹری ڈیسائڈ کر دی کہ تین روپے ہے اب اس بزنس مین کو کتنا لاس ہوگا اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ چار کو چار ہی رہنے دینا ہے تین کو تین ہی رہنے دینا ہے بشرطے کہ کوئی آپ لیجیٹیمیٹ نہ کریں تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ایشیلون فارم بنائیں گے یا جو ہم رو آپریشن استعمال کریں گے وہ اس لیے کریں گے تاکہ ہمارے پاس کیلکولیشن آسان ہو جائیں اب جناب ہم آگے چلتے ہیں اپنی ڈسکشن کو آگے لے کے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم ایشیلون فارم حاصل کرتے ہیں پہلے آپ کو بتائیں کہ ایشیلون فارم ہوتی کیا ہے لاسٹ ٹائم چلتے چلتے بتایا تھا کہ یہ ایک اسٹیپ کا کوئی طریقہ کار ہے ایشلونس ڈفرینٹ لیئرز ہوتی ہیں ڈفرینٹ اسٹیپس ہوتے ہیں جس میں آپ کو کلائم کرنا پڑتا ہے تو یہ وہیں سے لفظ ڈرائیو کیا گیا ہے اور میٹرکس میں بھی آپ دیکھیے گا جب ہم آخر میں ایسیلون فارم میں ایک میٹرکس کو لے کے آئیں گے تو وہ اسٹیپس نظر آئیں گے آپ کو تو یعنی کہ ایک چیز اور میں نے بتا دی ابھی یہاں پر کہ آپ کے پاس ایک میٹرکس ہوگی میٹرکس کے اندر کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس نمبرس ہوتے ہیں وہ نمبرس کے اندر جب آپ رو آپریشنس کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس ایک اسٹیپ وائز یا اسٹیپ والی میٹرکس نظر آئے گی یعنی میٹرکس کو ہم سمپلیفائی کریں گے میٹرکس کو سمپلیفائی کیسے کریں گے یہ نہیں ہو سکتا اگر ٹین بائی ٹین میٹرکس کو آپ نے ریڈیوس کر دیا five by five matrix no it will not be like that it will be کہ زیادہ سے زیادہ ہم زیرو لانے کی کوشش کریں گے یہ جتنی بھی رو آپریشن کریں گے زیرو لانے کی کوشش کریں گے کیوں زیرو لانے کی کوشش کریں گے اس لیے کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور سے لکھا ہوا ہے A one X plus B one Y plus C one Z is equal to D اگر اس میں اے ون بھی زیرو ہو جائے اور بی ون بھی زیرو ہو جائے تو ہم زیڈ کی ویلو بڑی آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی ہمارے ہم نے کہہ دیا کہ ایکس زیرو ہو گیا وائی زیرو ہو گیا اور زیڈ کی کچھ ویلو ہمارے پاس آ گئی something like that we will be able to do it تو جناب آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایشلون فارم ہے کیا چیز تو یہ آپ کے پاس ایشلون فارم دی ہوئی ہے اس کے اندر تین کنڈیشنز ہونی چاہیے پہلی کنڈیشن تو یہ ہے آپ جب آپریشن کریں گے میں نے بتایا تین آپریشن کر سکتے ہیں نا تین آپریشن آپ نے کر لی بڑے مزے کے ساتھ آپ نے کیلکولیشن کر لی اب آپ دیکھیں آپ کے پاس میٹرکس کے ایشلون فارم میں بنی ہے یا نہیں بنی ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو زیرو روز ہے وہ نیچے ہونی چاہیے جتنی نیچے ہو سکتی ہیں اتنی کریں اگر آپ کے پاس ایک میں مثال لے رہا ہوں فور بائی فور کی میٹرکس ہے اس کے اندر آپ کے پاس سیکنڈ رو جو ہے سارے اس کے ایلیمنٹ جو ہیں وہ زیرو ہیں چاروں کے چاروں ایلیمنٹ جو ہیں سیکنڈ رو میں زیرو ہے تو آپ ایسا کریں رو آپریشن استعمال کریں اور اس کو فورتھ رو میں لے جائیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ جتنی بھی زیرو روز ہیں وہ آپ کے پاس نیچے ہونی چاہیے نان زیرو روز جو ہیں وہ اوپر ہونی چاہیے جتنے زیادہ نان زیروز ہیں اتنے زیادہ وہ اوپر ہونی چاہیے تو پہلی چیز یہ ہے all non zero rows are above any rows of all zeros تو پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی نان زیرو رو کسی بھی رو کے اندر اگر کوئی ایک نمبر موجود ہے ادر دین زیرو تو وہ اوپر ہونی چاہیے ساری زیرو روز کے ساتھ چاہے ایک ہی نمبر ہے چاہے ون ہی موجود ہے لیکن وہ زیرو نمبر زیرو رو سے اوپر ہوگا یہ سمجھ میں آ گئی بات جتنی زیرو روز ہیں وہ ساری کی ساری نیچے ہوں گی نان زیرو روز اوپر ہوں گی پھر نمبر دو پہ each leading entry of a row is in a column to the right of the leading entry of the row above it یہ کیا کہہ رہا ہے کہنے میں تو بڑی اس نے انگریزی یا لفاظی یہاں پہ ہم نے لکھی ہے یہ بڑی آسان سی چیز ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی انٹری آپ دیکھیں کسی بھی رو کے اندر اب آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے ساری رو جو زیرو والی وہ نیچے چلی گئی نا اب اپنی رو کو دیکھیں تو اس کے اندر سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کے پاس کون سا ایلیمنٹ ہے اسٹارٹ کریں from the left hand side اور جا کے دیکھیں آپ کے پاس ایک ایلیمنٹ نظر آئے گا یہ جو ایلیمنٹ آپ کے پاس نظر آیا یہ ون بھی ہو سکتا ہے ٹو بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد کیا چیز ہے یہ ہم کہتے ہیں یہ لیڈنگ ایلیمنٹ ہے یعنی اس رو کے اندر پہلا جو نان زیرو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کے پاس لیڈنگ ایلیمنٹ ہے تو ہم نے کیا کہنا ہے اس کے نیچے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں سارے کے سارے جو ہے وہ زیرو ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا کوئی بھی آپ کے پاس لیڈنگ ایلیمنٹ ہے کسی بھی رو کے اندر وہ اس کے نیچے سارے ایلیمنٹس اس کالم کے اندر زیرو ہونے چاہیے ابھی میں رو کی بات کر رہا تھا میں نے کالم کی بات کی ہے اگر آپ نے فرسٹ رو لی ہے اور فرسٹ رو کا پہلا ایلیمنٹ ون ہے تو پھر کیا ہوگا جی ہاں فرسٹ رو کے اندر پہلا ایلیمنٹ آپ کے پاس ون ہے اور پہلا ہی ایلیمنٹ ہے تو اس کے نیچے اس کالم کے نیچے سارے جو ایلیمنٹس ہوں گے وہ آپ کے پاس زیرو ہونے چاہیے یعنی one zero zero zero zero یہی کہا ہے each leading entry of a row is in a column to the right of the leading entry of the row above it تو اب کیا چیز ہے آپ کے پاس پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ایلیمنٹ ہے اس کے اوپر تو ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں اور اس کے رائٹ right پہ سارے ایلیمنٹس ہوں گے اس کے لیفٹ پہ کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوگا اگر ہوگا تو وہ زیرو ہوگا دیکھیں نا ہم ایشلون فارم میں آ رہے ہیں یعنی اسٹیپ بنانا چاہ رہے ہیں تیسری چیز کیا ہے all entries in a column below a leading entry are zero یہ میں نے ابھی آپ کو بتا دی یعنی تین چیزیں دیکھ لیں ایشلون فارم میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی زیرو روز ہیں وہ نیچے ہوں گی اور نان زیرو روز اوپر ہوں گی دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایلیمنٹ ہے جو اس کے رائٹ right سائڈ پہ جو ایلیمنٹس ہوں گے وہ ہو سکتے ہیں لیکن لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ سارے ایلیمنٹس جتنے بھی ہوں گے وہ زیرو ہوں گے اگر کوئی ایلیمنٹس وہاں پہ ایگزٹ کرتا ہے اسی طریقے سے کالم کے اندر سارے جو آپ کے پاس ایلیمنٹس ہیں اس کے نیچے وہ زیرو ہونے چاہیے یعنی کہ آپ کے پاس ایک قسم کی ایک میٹرکس بن رہی ہے جس کے اندر نیچے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ سارے کے سارے زیرو ہیں اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کوئی چیز موجود ہے سیکنڈ کو ذرا دیکھ لیجیے گا یہ تھوڑی سی انگریزی ہے لیکن جس وقت ہم اس کو کریں گے سوال سالو کریں گے ایچلان فارم میں چینج کریں گے تو یہ چیزیں بڑی آسانی سے ہو جائیں گی اب یہ ایگزامپل ہم نے لی ہے ایچلان فارم کی ٹھیک ہے دو ایگزامپلس ہیں یہاں پر پہلی ایگزامپل کو ذرا دیکھیں غور سے کیا ہے two minus three two one zero one minus four eight zero zero zero five by two یہ ایک میٹرکس ہے جس کے اندر تھری روز ہیں اور فور کالمز ہیں اب فرسٹ رو کے اندر دیکھیں جو ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے پہلا ایلیمنٹ ہی ٹو ہے اب ٹو کے نیچے اگر آپ غور سے دیکھیں تو سارے کے سارے ایلیمنٹ جو ہے وہ زیرو ہے اس کالم کے اندر ٹھیک ہے نا فرسٹ کالم میں ٹو کے نیچے سارے ایلیمنٹ زیرو ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مائنس تھری ٹو ون کچھ بھی اب اس کے بعد نیکسٹ رو کے اندر آئے تو پہلا ایلیمنٹ زیرو ہے لیکن دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ ون ہے ٹھیک ہے نا اب ون کے نیچے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں سارے کے سارے زیرو ہونے چاہیے ون کے نیچے دیکھیں زیرو موجود ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کے کچھ ہو سکتا ہے یہ ون جو ہے سیکنڈ رو کا لیڈنگ ایلیمنٹ ہے لیڈنگ انٹری ہے اب اس کے بعد تھرڈ رو کو دیکھیں تھرڈ رو کے اندر پہلا جو نان زیرو ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس فائیو بائی ٹو ہے اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یعنی کہ اس کے اندر تھرڈ رو کے اندر تھرڈ ایلیمنٹ کچھ ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہے اس کے اندر تھرڈ رو کے اندر fourth element five by two ہے تو یہ ایک ایگزامپل ہے کس کی ایشلون فارم کی یہ جو چیزیں ہیں یہ بتائی گئی ہیں اس کے اندر کہ جس میں اسٹار ہے اسٹار کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اس کے اندر نمبر لکھا جا سکتا ہے کوئی بھی اس کے اندر الفابیٹ لکھا جا سکتا ہے کوئی بھی فنکشن لکھا جا سکتا ہے تو کوئی انٹری وہاں پہ موجود ہے اسٹار کا مطلب ہے اور یہ جو زیرو ہیں بیچ میں یہ آپ کے پاس لیڈنگ انٹریز ہے چھوٹے جو زیروز لکھائیں یعنی جو لکھا ہے ایکچولی یہ آپ کے پاس کیا ہے لیڈنگ انٹریز ہے لیڈنگ انٹریز کچھ بھی ہو سکتی ہیں لیکن لیڈنگ انٹری کے نیچے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں اس کالم کے اندر وہ سارے کے سارے زیرو ہونے چاہیے تو یہ ٹپیکل ایگزامپل ہے یہ ہم نے لکھ لکھ دی ہے چاہے آپ اسٹار میں اے لکھ دیں چاہے اسٹار میں کاس ایکس لکھ دیں یا اسٹار میں E to the power X لکھیں جو بھی آپ کے پاس میٹرکس آتی ہے لیکن کنڈیشن یہ ہونی چاہیے پہلے کہ پہلی جو بھی آپ کے پاس انٹری ہے اس کے نیچے سارے کے سارے زیرو ہو جائیں اور جتنے بھی زیرو روز ہیں وہ نیچے ہوں گی نان زیرو روز اوپر ہوں گی اور چلتے ہیں آگے فردر اب ایک چیز آ گئی ریڈیوس ایشلون فارم یہ دیکھیں آدمی جو ہے نا بیسیکلی قناعت پسند نہیں ہے ہم ایشلون فارم پہ ہم نے صبر نہیں کیا ہم نے کہا اور آگے چلو ریڈیوس ایشلون فارم کے آپ کیا کرتے ہیں بزنس میں سو روپے کماتے ہیں منافع پھر چاہتے ہیں کہ دو سو روپے منافع ہو جائے پھر چاہتے ہیں چار سو روپے منافع ہو جائے تو یہ اللہ میاں نے انسان کے اندر یہ چیز ڈالی ہوئی ہے اگر یہ چیز نہ ہوتی تو دنیا اتنی ترقی نہ کرتی دیکھیں اگر آپ 1900 کی بات کرتے ہیں تو 1903 کے اندر تو جہاز نہیں تھا 1903 کے اندر جہاز تھوڑا سا ایجاد ہوا اس کے بعد کیا ہوا آپ 2003 ہے 2004 ہے آپ کیا کریں گے دیکھیں سو سال کے اندر جہاز نے کتنی ترقی کی سپر سونک جہاز آ گئے کانکارڈ کا نام آپ نے سنا ہوگا سپر سونک جہاز آنے کے بعد ریٹائر بھی ہو گئے وہ اتنی ترقی کر لی آدمی نے قناد نہیں کی اسی طریقے سے ہم نے کیا کیا ایشیلون فارم ڈیفائن کی اور اس کے بعد پھر اب ریڈیوس ایشیلون فارم کی طرف چل دیے جناب ریڈیوس ایشیلون فارم کیا ہوتی ہے اس کے اندر ایک اور چیز ہے the leading entry in each non zero rows is one اب وہ کہتا ہے کہ جو آپ کے پاس لیڈنگ انٹری تھی آپ نے ٹو تھری فور اس پہ بھی صبر نہیں آیا آپ نے کہا اس کو ون ہونا چاہیے کر دیں گے ون جناب کوئی مسئلہ نہیں ہمارے پاس ایک طریقہ کار ہے کہ ہم اس پوری رو کو اس نمبر سے ڈیوائڈ کر دیں گے اگر فرض کریں لیڈنگ انٹری فور ہے تو اس پوری رو کو ہم فور سے ڈیوائڈ کر دیں گے ٹھیک ہوگی بات ایک تو یہ جھگڑا ختم ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ریڈیوس سچ فارم میں یہ کر دیں گے لیکن اور آگے each leading one is the only non zero entry in its column ہو یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی جو یہ ون ہے اس کے اوپر بھی کچھ نہ ہو اور نیچے بھی کچھ نہ ہو ساری جگہ زیرو کرو یہ جناب ایک شرط ہے اس شرط کو پورا کرنا پڑے گا جب یہ شرط پوری کر لیں گے تو ہمارے پاس جو میٹرکس بنے گی وہ ریڈیوس ایچلون فارم میں بنے گی پھر دیکھ لیں اس کو کیا کہا کہ ایچلون فارم تو بنا لیں فارم بنانے کے بعد دو کام اور کرنے ہیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس لیڈنگ انٹری ہے کسی بھی رو کے اندر اس کو ون کر دیں جب ون کر دیں گے تو اس کے اوپر جتنی کالم کے اندر ایلیمنٹس ہیں ان سب کو بھی زیرو کریں یہ جو نئی میٹرکس بنے گی یہ ایچلون فارم کے ساتھ ساتھ ریڈیوس ایچلون فارم ہوگی یعنی کہ کوئی میٹرکس ہے اس میٹرکس کو ایچلون فارم میں ٹرانسفارم کریں پھر اس کے بعد دو آپریشن اور استعمال کریں تو آپ کے پاس ریڈیوس ایچلون فارم بن جاتی ہے تو یہ جناب آپ کے پاس ریڈیوس ایچلون فارم کی کچھ ایگزامپلس ہیں میں نے کیا لکھا ہے پہلی میٹرکس ہے یہ تھری روز فور کالم کی one zero zero twenty nine یعنی کہ فرسٹ کالم میں یا فرسٹ رو میں مجھے کہنا چاہیے فرسٹ رو کے اندر جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ ون ہے اور اس کے نیچے سارے کے سارے ایلیمنٹ زیرو ہے یعنی کہ کنڈیشن بھی سیٹسفائی ہوگی کہ first leading entry should be one ٹھیک ہو گئی جی سیکنڈ رو میں آئے سیکنڈ رو میں زیرو ون زیرو سکسٹین اب زیرو ون یہ ایلیمنٹ جو سیکنڈ ہے یہ کیا چیز ہے یہ لیڈنگ انٹری ہے یہ بھی ون ہے یہ کنڈیشن بھی سیٹسفائی ہوگی اور ون کے اوپر بھی دیکھے زیرو ہے اور نیچے بھی دیکھے زیرو ہے نا تھرڈ رو تھرڈ رو میں جو پہلا ایلیمنٹ یا پہلا نان زیرو ایلیمنٹ ہے وہ ون ہے تھرڈ رو کا پہلا ایلیمنٹ زیرو ہے سیکنڈ ایلیمنٹ زیرو ہے تھرڈ ایلیمنٹ جو ہے وہ ون ہے اور ون کے اوپر دیکھیں ہر جگہ پہ زیرو ہے تو یہ جناب آپ کے پاس ریڈیوس ایچلون فارم بن گئی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ reduce echelon form unit matrix یا آئیڈینٹی میٹرکس ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ آئیڈینٹی میٹرکس کے وہ اسکوائر ہونا ضروری ہے پہلی چیز اور اس کے سارے ون ون ون ہوں گے لیکن اس کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ میٹرکس کے اندر آپ ریڈیوس ایچلان فارم میں آپ کے پاس اسکوائر ہی میٹرکس ہو ریکٹینگولر ریکٹینگولر میٹرک بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے اندر بھی ریڈیوس ایچلون فارم ہم لگا سکتے ہیں یا معلوم کر سکتے ہیں سیکنڈ ایگزامپل دیکھیں یہ وہی چیز ہے اس کے اندر کیا کیا ہے ون زیرو پھر وہ اسٹار اسٹار ٹھیک ہے زیرو ون پھر اسٹار اسٹار اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ اسٹار اسٹار کیوں آ گئے یہاں پہ تو ہم نے کہا کہ جو ہمارے پاس لیڈنگ لیڈنگ انٹری ہے اس کے اوپر کوئی ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے زیرو ہونا چاہیے وہ کنڈیشن یہاں پہ سیٹسفائی کر دی ہے یہ جو اکویشن ہے یہ سوری یہ جو میٹرکس ہے یہ آپ کے پاس ریڈیوس ایچیلان فارم کے اندر ہے ہے نا کیونکہ نیچے کی جو دو روز ہیں وہ زیرو روز ہیں تو this is a typical example of a reduce echelon form اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے ایشلون فارم بھی بتا دی ریڈیوس ایشلون فارم بھی بتا دی تو آپ کو فائدہ کیا ہوا دیکھیں فائدہ ہر وقت اسی جگہ نہیں ملتا ہے تھوڑی دیر کے بعد بہت ساری چیزیں آتی ہیں اب آپ نے جب تیسری کلاس میں چوتھی کلاس میں پہاڑے رٹا لگائے تھے ٹیبلس یاد کیے تھے تو اس وقت تو اپلائی نہیں کیا تھا لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں اس کو کتنا اپلائی کرتے ہیں یہ echelon form reduce echelon form یہ کمپیوٹر سائنس کی بہت بڑی بیس ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں وہاں پر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر کم سے کم اپنا دماغ استعمال کرے اپنی چیزیں کم سے کم استعمال کرے تو اس کے لیے ساری چیزیں ریڈیوس کرتے ہیں تاکہ اس کو کم سے کم کام کرنا پڑے یا دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ ایفیشینٹ سسٹم بناتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے دن ایگزامپل دی تھی کہ four plus four plus four plus four آپ کرتے جائیں تو کیا ہوگا پہلے چار کو چار میں ایڈ کریں پھر جو جواب آئے پھر چار ایڈ کریں پھر جو جواب آئے پھر چار ایڈ کریں تو سولہ آ جائے گا سمپلی آپ کیوں نہیں کہتے four times four sixteen very simple تو یہی چیزیں ہم کرتے ہیں ہاں جی آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نیکسٹ کیا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ایک تھیورم ہے یہ تھیورم کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے یا جہاں سے آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی ایک میٹرکس ہوگی آپ شروع ہو گئے آپ کو پتا ہے بہت خوش ہیں آپ کے پاس ایک طریقہ کار آ گیا ہے کہ آپ ایشیلون فارم میں چینج کر سکتے ہیں ریڈیوس ایشیلون فارم میں چینج کر سکتے ہیں ان صاحب نے بھی شروع کر دیا انہوں نے بھی شروع کر دیا کیا ہوگا جب ریڈیوس ایچلون فارم بنائیں گے تو دونوں کا جواب ایک ہی آنا چاہیے دو مختلف جواب نہیں آئیں گے اگر دو مختلف جواب آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی نے کہیں غلطی کی ہے دونوں اپنے اپنے جوابوں کو چیک کریں دوبارہ سے پروسیجر کو چیک کریں اور آپ کے پاس جواب ایک ہی آنا چاہیے نا this theorem says each matrix is row اکو to one and only one reduce echelon matrix ٹھیک ہے جی کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی میٹرکس لیں گے الٹیمیٹلی اس کا ایک اور ایک ریڈیوس ایچلون فارم بنے گا اس کے علاوہ نہیں بن سکتا اگر دو بن رہے ہیں تو وہ غلط ہے تو this is a theorem which is quite helpful تو آپ کو پتا چل گیا ایک طریقہ کار کہ جناب دو جواب جب بھی آ رہے ہوں تو غلط ہوگا ایک دفعہ ٹرائی کریں گے تو ایک جواب آنا چاہیے دوبارہ ٹرائی کریں تو وہی جواب آنا چاہیے ultimately that's how this theorem is uh, stated that's how this theorem can be applied next ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن uh, ہے ڈیفینیشن کس چیز کی ہے پیوٹ کی ہے یہ پیوٹ وہی چیز ہے جو کہ عام زندگی میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں پیوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے بہت اہم کہ پیوٹل رول کر رہے ہیں بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں کسی بھی گھر کے اندر جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نارملی وہ پیوٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں ہمارے ملک میں ہمارے کلچر کے اندر اس کے گرد سارا سسٹم ریوالو کرتا ہے اس کے ایکشن سے سارے ایکشنس چینج ہوتے ہیں مثال کے طور سے ایک گھر میں ایک باپ ہے ایک ماں ہے تین بچے ہیں اگر باپ کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو ماں بھی اس کے ساتھ جاتی ہے اور تینوں بچے بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ جو تینوں بچے ہیں وہ اپنے اسکول چینج کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ باپ بچوں کی وجہ سے اپنی نوکری چینج کریں کبھی کبھار بہت ریئر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن نارملی پیوٹ اسی کو کہتے ہیں جس کے گھر ساری چیزیں ریوالو کرتی ہیں یہاں پہ جب میٹرسز ہم پڑھ رہے ہیں تو پیوٹ ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے اسی طریقے سے اس کی ہم نے دو ڈیفینیشنس ہیں دو ایک پیوٹ کالم کی اور ایک پیوٹ پوزیشن کی اب اس ڈیفینیشن کو اگر آپ پڑھ لیں کیا لکھا ہے a pivot position in a matrix A is a location in A echelon form of A کیا مطلب ہوا کہ آپ کے پاس کوئی فارم میں میٹرکس ڈی ہوئی ہے تو اس کی جو کسی بھی رو کے اندر جو پہلی انٹری ہے پہلا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیوٹ پوزیشن ٹھیک ہے that is a pivot position in a matrix پہلی رو کے اندر جو پہلی پوزیشن ہے پہلی نان زیرو یعنی کہ لیڈنگ انٹری وہ آپ کے پاس پیوٹ پوزیشن ہے اسی طریقے سے آپ پیوٹ کالم یعنی کہ جس کالم کے اندر وہ پیوٹ پوزیشن لائی کرتی ہے اس کو کہتے ہیں پیوٹ کالم تو یہ دو ڈیفینیشنس ہیں پیوٹ کالم کو پیوٹ رو کو پیوٹ ایلیمنٹ کو ضرور دیکھیں اور پیوٹ پوزیشن کو آئیڈینٹیفائی کریں یہ میتھمیٹکس کی بڑی خوبصورتی ہے بڑی بیوٹی ہے اس کی کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اس کو کر کے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے پہلے آپ ڈیفائن کرتے ہیں اس ڈیفینیشن پہ عمل کرتے ہیں اور اس ڈیفینیشن کو اپلائی کرتے ہیں اب یہ جو کچھ بھی ہم نے ابھی بتایا آپ کو کیا چیزیں بتائیں اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں ہم نے آپ کو بتایا کہ رو آپریشنس کیا ہوتی ہیں پہلی چیز تین رو آپریشن بتائی میں نے اس کے بعد میں نے بتایا کہ ایشلون فارم کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں نے بتایا کہ ریڈیوس ایشلون فارم کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو ابھی دو ڈیفینیشن بتائیں ایک پیوٹ پوزیشن کی اور ایک پیوٹ کالم کی ٹھیک ہے نا یہ ہماری ابھی فی الحال ڈیفینیشن تھیں اور اسی کے بیس پہ ہم نے کچھ ایگزامپلس کی اب دیکھتے ہیں کہ ایشیلون فارم ہم کسی بھی میٹرکس کو جو ہمارے پاس دی ہوئی ہے کیسے ریڈیوس کریں گے کیسے اس کو ٹرانسفارم کریں گے اب جو ہمارے پاس نیکسٹ سلائیڈ ہے شاید اس میں ایک ایگزامپل ہے یہ جو ایگزامپل آپ کے پاس دی ہوئی ہے اس کے اندر کتنی روز ہیں چار روز ہیں اور آپ کے پاس پانچ کالم ہیں یعنی کہ this matrix is of four by five اس کا آرڈر فور بائی فائیو ہے فور روز ہے اور اس کے اندر فائیو کالمز ہے اس کو کیا کرنا ہے reduce the matrix A to form and locate the pivot columns یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ پروسیس کریں تو پیوٹ کالم بھی بتاتے چلیں اب اس میٹرکس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو کیا چیز چاہیے کہ سب سے پہلے فرسٹ رو کو ہم دیکھتے ہیں فرسٹ رو کے اندر پہلی جو نان زیرو انٹری ہو وہ ذرا غور سے دیکھیں کیونکہ ہمارے پاس ہم زیادہ سے زیادہ زیرو لائیں گے اور اس میٹرکس کو بہت مختصر فارم میں یا ریڈیوس فارم میں لانے کی کوشش کریں گے اتنے سارے جو نمبرس لکھے ہوئے ہیں ان نمبرس کو ہم تھوڑا سا ریڈیوس کریں گے اور اس کو آسان کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ دیکھیں فورتھ رو میں آپ کے پاس ون ہے فورتھ رو میں پہلا ایلیمنٹ جو ہے آپ کے پاس ون ہے اس کو اگر آپ کسی صورت سے پہلی رو میں لے آئے تو اچھا ہوگا لا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کیسے کہ فرسٹ رو کو اور فورتھ رو کو آپس میں انٹرچینج کر دیں ٹھیک ہے جی فرسٹ رو کو آپ کیا کریں فورتھ رو کے ساتھ انٹرچینج کر دیں تو آپ کے پاس فرسٹ رو کیا بن جائے گی one four five minus nine minus seven یہ پہلی رو بن جائے گی اور فورتھ رو جو ہے وہ چینج ہو جائے گی zero minus three minus six four and nine ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس پہلی رو آپریشن ہو گئی رو آپریشن کی ابتدا ہو گئی اس کو آگے لے کے چلتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کریں گے فرسٹ رو میں تو آپ کے پاس ون آ گیا لیکن اس کے نیچے جو ہے آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے سیکنڈ رو میں اور تھرڈ رو میں زیرو ہونے چاہیے فورتھ رو میں تو زیرو آلریڈی موجود ہے وہ کیسے لے کے آئیں گے آپ فرسٹ رو کو سیکنڈ رو میں ایڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا زیرو آ جائے گا آ جائے گا نا دیکھیں سیکنڈ رو کے اندر پہلا ایلیمنٹ مائنس ون ہے اس کے اندر اگر فرسٹ رو کا ون ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس زیرو آ جائے گا اسی طریقے سے آپ کیا کریں تھرڈ رو میں پہلے ایلیمنٹ کو زیرو کرنے کے لیے کیا کریں آپ ٹو سے ملٹیپلائی کر دیں فرسٹ رو کو جو بھی جواب آئے اس کو آپ تھرڈ رو میں ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس کیا جائے گا پہلا ایلیمنٹ ون پہلے کالم کے اندر دوسرا ایلیمنٹ زیرو تیسرا ایلیمنٹ بھی زیرو اور چوتھا ایلیمنٹ بھی زیرو آ جائے گا کچھ میں نے شاید کیلکولیشن کی ہے دیکھتے ہیں کہ یہی جواب آتا ہے جی جناب یہی جواب آیا یہ جو میں نے آپ کو تین رو آپریشن بتائی تھی ان میں سے کیا ہوا پہلی رو آپریشن ہم نے استعمال کی جس میں جس وقت ہم نے دو روز کو انٹرچینج کیا اس کے بعد سیکنڈ رو آپریشن استعمال کی جب ہم نے کسی بھی رو کا ملٹیپل سیکنڈ میں تھرڈ میں ایڈ کیا فورتھ میں ضرورت نہیں پڑی تو ہمارے پاس یہ ایک سمپلیفائڈ فارم آ گئی میٹرکس کی اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس کے اندر ہم دو زیرو لانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ میٹرکس تھوڑی سی بہتر ہے جو ہمارے پاس پہلی میٹرکس دی ہوئی تھی دونوں ایکولنٹ میٹرکس ہیں ٹھیک ہے یہ these two matrices are called equivalent matrices اگر ایک آپ کے پاس میٹرکس دی ہوئی ہے اور دوسری میٹرکس آپ نہیں بناتے ہیں جس کے اندر آپ نے کچھ رو آپریشن استعمال کی ہوئی ہیں یا اپلائی کی ہوئی ہیں تو نئی جو میٹرکس بنے گی اس کو کہتے ہیں کہ this matrix is row equivalent to diagonal matrix اور ایک اس طرح کا سائن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اکولنٹ کا استعمال کرتے ہیں اکول کا استعمال نہیں کرتے ہیں اوکے تو یہ ہمارے پاس پہلا اسٹیپ تھا اس کو کرنے میں کیا ایشیلون فارم کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے اگر آپ اس کو دیکھیں اب کیا کریں گے ہم سیکنڈ رو کے اندر اب آپریشن کریں گے یعنی سیکنڈ رو کو دیکھیں گے اور اس کے اندر لیڈنگ انٹری دیکھیں گے اور اس کے نیچے جتنے بھی ہیں ہم زیرو لانے کی کوشش کریں گے تو سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوگا آگے پروسیڈ کرتے ہیں جناب سیکنڈ اسٹیپ میں اگر آپ دیکھیں تو سیکنڈ رو کے اندر آپ کے پاس جو لیڈنگ انٹری ہے وہ ٹو ہے اس کے نیچے فائیو ہے اس کے نیچے مائنس تھری ہے آپ ایک طریقہ کار یہ کر سکتے ہیں کہ سیکنڈ جو رو ہے اس کو آپ ٹو سے ڈیوائڈ کر دیں کر دیں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بھائی کیوں کر دیں نہ کریں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے نہیں کرنا چاہتے نہ کریں لیکن میں اس لیے آپ کو سجیسٹ کر رہا تھا آپ کی آسانی کے لیے کہ اگر ٹو سے آپ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس یہ جو رو بن جائے گی one four minus three and minus three ٹھیک ہے نا one two sorry one two minus three and three ٹھیک ہے کیونکہ فور کو ٹو سے ڈیوائڈ کریں گے تو ٹو ہو جائے گا اور مائنس سکس کو ڈیوائڈ کریں گے ٹو سے تو مائنس تھری ہو جائے گا نا اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس جب ون آ جائے گا تو آپ سیکنڈ رو کو یا سیکنڈ رو کے ملٹیپل کو آسانی سے ایڈ کر سکیں گے تھرڈ رو میں اور فورتھ رو میں کیوں کریں گے اس لیے کریں گے کہ ہم ٹو کے نیچے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں یا فائیو اور مائنس تھری کو ہم زیرو کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے اس کو ٹو سے ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہتے تو بھی نہ کریں پھر بھی یہ چیز آ جائے گی لیکن ٹو سے ڈیوائڈ کر لیں تو ذرا آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے جناب تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا میں جیسے بتایا one two minus three minus three اب اس کو ایسا کریں کہ سیکنڈ رو کو آپ کیا کریں ملٹیپلائی کریں مائنس فائیو سے اور تھرڈ رو میں ایڈ کر دیں نیکسٹ اسٹیپ میں اسی رو کو آپ تھری سے ملٹیپلائی کریں اور فورتھ رو میں ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس ون کے نیچے کیا آ جائے گا زیرو اور زیرو آ جائے گا ٹھیک ہے نا جی یہ آنا چاہیے اصول دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا آیا ہمارے پاس کچھ یہ چیز آئی اس کیس کے اندر میں نے دیکھیں ڈیوائڈ نہیں کیا ہے میں نے ٹو کو ایسی چھوڑ دیا ہے آپ ڈیوائڈ کرنا چاہیں ڈیوائڈ کر دیں کیوں چھوڑ دیا میں نے ٹو کو اس لیے تاکہ یہ تھوڑی سی ڈسٹنکٹ ہو ریڈیوس ایچلان فارم سے تو ہمارے پاس کیا آ گئی matrix one four five minus nine minus seven zero two four minus six minus six zero zero zero minus five zero zero zero zero zero zero نا this is call echelon form اب ایچلون فارم کیوں ہے ساری کنڈیشن دیکھیں اب پہلے رو کے اندر پہلی لیڈنگ انٹری ون ہے اس کے نیچے آپ دیکھیں سارے زیروز ہیں سیکنڈ رو میں آ جائیں اب سیکنڈ رو میں پہلی جو لیڈنگ انٹری ہے وہ ٹو ہے اس کے نیچے جو ہے سارے زیرو ہے اور اس کے لیفٹ ہینڈ سائڈ بھی زیرو ہے تھرڈ رو میں آ جائیں تو آپ کے پاس پہلی لیڈنگ انٹری وہ مائنس فائیو ہے اور اس کے نیچے بھی زیرو ہے and so on so forth last row تو زیرو ہے تو یہ جناب آپ کے پاس ایچلون فارم آ گئی اب پھر وہی بات آپ پوچھنا چاہیں گے کہ اس کو ریڈیوس ایچلون فارم میں کیسے چینج کریں جی بڑی آسانی سے چینج کر دیں کہ پہلی چیز یہ کریں کہ سیکنڈ رو کو آپ ٹو سے ڈیوائڈ کر دیں اب آپ کے پاس جو نئی رو آ گئی یہ کیا ہوگی one two minus three and minus three اب ایسا کریں اس ون کے اوپر بھی زیرو ہونا چاہیے ریڈیوس اچلان فارم کے لیے تو آپ ملٹی پلائی کریں مائنس فور سے سیکنڈ رو کو اور فرسٹ رو میں ایڈ کر دیں یہ ہو جائے گا اینڈ سو آن سو فورتھ آپ اس طریقے سے فردر پروسیڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ہم کتنی آسانی کے ساتھ کسی بھی ایک میٹرکس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ایچلون فارم میں یا ریڈیوس ایچلان فارم میں اس میں دو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا پہلی چیز یہ ہے کہ کیلکولیشن میں محتاط رہیے جلدی نہ کیجیے گا جب رو کو ایڈ کرتے ہیں تو یہ خیال رکھیے گا کہ اس رو کو اٹھا کے لا کے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اگر سبٹریکٹ کرنا ہے تو یہ نہیں کر دیجیے گا کہ آپ سبٹریکٹ کر دیں ایک رو میں سے دوسری رو کو رینڈملی یعنی پہلی رو کو اگر آپ نے سیکنڈ رو میں سے سپریٹ کرنا ہے تو پہلی رو کو آپ مائنس ون سے ملٹیپلائی کر کے سیکنڈ رو میں ایڈ کریں تو یہ طریقہ کار اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنے ہوتے ہیں اس میں غلطی کا کافی اعتماد ہوتا ہے کافی لوگ غلطی کرتے ہیں اور وہیں پر نمبر کٹتے ہیں نمبر یہاں تو کٹ جائیں گے لیکن اگر پریکٹیکل لائف کریں گے تو اگر کسی بزنس والے کے لیے آپ پرابلم سالو کر رہے ہیں تو اس کو نقصان ہو جائے گا اگر آپ کو فزیکل فنومن کر رہے ہیں تو وہ فزیکل چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی کوئی آپ کسی چیز کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس اسٹڈی کا جو آپ کے پاس جواب آئے گا وہ صحیح نہیں آئے گا یہ ہمارے پاس جناب ایشلون فارم اور ریڈیوس ایشلون فارم کی کچھ ایگزامپلس ہیں جو کہ آپ کر لیجیے گا دیکھ لیجیے گا آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہیں کافی ساری پریکٹس کیجیے گا اس میں بہت غلطیاں کرتے ہیں جلدی میں کیونکہ کیلکولیشن ہوتی ہے نا کسی وقت غلطی ہو سکتی ہے اب آگے چلتے ہیں اپنی اس ڈسکشن کو فارملائز کرتے ہیں ہمارے پاس یہ رو ریڈکشن الگوریتھم ہے الگوریتھم کیا ہوتا ہے ایک پروسیجر ہوتا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے اگر وہ اسٹیپس فالو نہیں کریں تو پھر آپ کے لیے کچھ پرابلمس ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر فوجیوں کو مارچ کرتے ہوئے تو کیا کرتے ہیں ہمیشہ پہلا قدم لیفٹ سے اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور قدم اٹھاتے جاتے ہیں جبھی ان کے قدم ملتے ہیں اگر ایک آدمی لیفٹ سے اٹھائے دوسرا رائٹ سے اٹھائے تو پھر وہ ان کے قدم نہیں ملیں گے تو ٹھیک ہے یہ بھی ایک خاص پروسیجر فالو کر رہے ہوتے ہیں اور جب لیفٹ میں مڑتے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے رائٹ میں مڑتے ہیں اس کا طریقہ کار ہوتا ہے یہی چیزیں نارملی ڈسپلن کنٹریز کے اندر ٹریفک میں استعمال کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے لیفٹ لین میں جانا ہے تو انڈیکیٹر دیے بغیر نہیں جائیں گے لین ایسے چینج نہیں کرتے ہیں یہ بھی ٹریفک ڈسپلنڈ ہوتی ہے ہمارے یہاں ذرا تھوڑا سا آزادی زیادہ ہے تو ڈسپلن اتنا نہیں ہے سڑکوں پہ لیکن انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا جب یہ الگوریتھمس فالو کرنا شروع کر دیں گے کہ رائٹ پہ مڑنا ہے تو آپ کو رائٹ کی لین میں ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ کی لیفٹ لین سے فوراً رائٹ لین میں پیچھے کی ساری ٹریفک کو ڈسٹرب کر دیا سی کے ہمارے پاس جو الگوریتھمس ہیں یہ کیا ہے جیسے میں نے یہاں بتایا ہے کہ یہ فور اسٹیپس ہوتے ہیں اس کے اندر چار اسٹیپس استعمال کرتے ہیں چار اسٹیپس کے بعد آپ کے پاس یہ ایک ایشیلون فارم میں ٹرانسفارم ہو جاتی ہے اور اگر ایک اور اسٹیپ فردر کر لیں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا وہ ریڈیوس ایچلون فارم آ جائے گی لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش آئی دیکھیں یہ جو کمپیوٹر ہوتا ہے نا آپ کے پاس یہ بہت ساری چیزیں مانگتا ہے اور بڑا سسٹمیٹک طریقے سے مانگتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقے سے مانگتا ہے تو ہم الگوریتھمس سارے کے سارے ڈیولپ کرتے ہیں اور الگوریتھمس کس نے ڈیولپ کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے خوارزمی صاحب نے ٹھیک ہے نا خوارزمی صاحب نے یہ الجبرا بھی کیا تھا اور الگوریتھمس وغیرہ سارے انہوں نے کیے تھے تو کمنگ بیک کہ ہم الگوریتھمس بہت سارے بتاتے ہیں تاکہ جب ہم کمپیوٹر میں انسٹرکشنز دیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشنز دیں کہ کمپیوٹر کنفیوز نہ ہو وہ تو مشین ہے وہ سوچ نہیں سکتا ہے میں نے کل بھی بتایا تھا اور وہ سوچنے کے بعد ڈسیزن نہیں کر سکتا یہ آپ کر سکتے ہیں اور یہ ہیومن بینگ ہی کر سکتا ہے تو جناب آگے چلتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پانچ اسٹیپس کیا کیا ہیں اس کو غور سے دیکھ لیجیے گا یہ آپ نے کیے ہیں حالانکہ ابھی اس ایگزامپل کے اندر بغیر جانے ہوئے بغیر سمجھے ہوئے آپ نے کر لیے دیکھیں سائیکل چلانے کے بھی الگوریتھمس ہوتے ہیں کس طریقے سے آپ سائیکل نکالیں گے کس طریقے سے پیڈل میں بیٹھیں گے کس طریقے سے اسپیڈ کریں گے اور پھر اوپر بیٹھیں گے اگر کھڑی ہوئی سائیکل کے اوپر آپ بیٹھ جائیں گے اوپر تو تھوڑی دیر میں گر جائیں گے ہوگا نا تھوڑی سی اسپیڈ لیتے ہیں یہی الگوریتھمس جہاز بھی فالو کرتا ہے ایروپلین کہ وہ کوئی ایک اسپیڈ مینٹین کرتا ہے اٹین کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ٹیک آف کرتا ہے اگر اس اسپیڈ سے پہلے ٹیک آف کرے گا تو وہ کریش ہو جائے گا اللہ نہ کرے اسی طریقے سے اگر اسپیڈ زیادہ ہو جائے گی تو بھی اس کے اندر کچھ پرابلمس آ سکتے ہیں پیسنجرس کو پرابلم آئیں گے تو وہ خاری اس سارے کے سارے پروسیجرس فالو کرنے پڑتے ہیں تو جناب ہم آگے چلتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس پہلا اسٹیپ کیا ہے step one begin with the leftmost non zero column this is a pivot column the pivot position is at the top کیا تھا نا ہم نے ہم نے کیا کہا تھا begin with the leftmost non zero column یعنی کہ سب سے پہلے جو نان زیرو پہ لیفٹ پہ موجود ہے اگر ہے آپ کے پاس بہت ساری کالمس کوئی بات نہیں لیکن سب سے پہلے اس سے اسٹارٹ کریں جس کے اندر نان زیرو ہے لیفٹ موسٹ سے اور آپ کیا کریں پیوٹ پوزیشن معلوم کریں اور پیوٹ پوزیشن کو ٹاپ پہ رکھیں ٹھیک ہے پہلا کام اسٹیپ نمبر ٹو آگے چلتے ہیں اسٹیپ نمبر ٹو کیا ہے جی select a non-zero entry in the pivot column as a pivot. If necessary, interchange rows to move this entry into the pivot position. Second step میں کیا کیا ہے کہ ہم اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیوٹ پوزیشن کے نیچے نہ ہو جتنی اوپر سے اوپر ہو سکتی ہے اتنی اوپر ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں دیٹس واٹ وی ڈو اگر دیکھیے گا کسی وقت ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے ہی رو کو تو آپ نے کر لیا اس کے بعد پہلی رو میں بھی سیکنڈ ایلیمنٹ اتفاق سے اگر زیرو ہو جائے تو آپ اس کو وہاں پہ نہ لے آئیں یہ ذرا سی ایک چیز محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس میں تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی کنڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ فوراً پیوٹ پوزیشن معلوم کرنے کی کوشش کرنی ہے جی step number three use row operation to create zeros in all position below the pivot once again میں پھر سے بتاتا ہوں ان تینوں اسٹیپس کو پہلے اسٹیپ میں کیا کیا آپ نے لیڈنگ انٹری دیکھی سب سے پہلے لیفٹ موسٹ جتنے بھی کالم سے دیکھیں اگر زیروز ہیں تو چھوڑتے جائیں جو بھی آپ کے پاس پہلے نان زیرو کالم آئی اس کے اندر لیڈنگ انٹری دیکھیں اور وہاں سے پیوٹ ایلیمنٹ معلوم کرنے کی کوشش کریں اگر آپ چاہیں تو رو آپریشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے اب آپ کے پاس کیا چیز آئی اس کے بعد اس پورے کالم کے اندر آپ نے زیرو لانا ہے سوائے پیوٹ پوزیشن کے اسٹیپ نمبر فور میں کیا ہے جناب اسٹیپ نمبر فور میں cover the rows containing the pivot position and cover all rows if any above it تو یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اب ساری جو روز ہیں ان میں اسی طریقے کی چیزیں کرتے جانا ہے کور کرنا ہے یا اگنور کرنا ہے میں نے اس کو استعمال کیا ہے the row containing the pivot position and cover all rows جتنی بھی ہے نا آپ کے پاس پہلی دوسری تیسری چوتھی سب کو آپ نے کور کرنا ہے اب نیکسٹ میں کیا apply steps one two three to the submatrix which remains اب آپ کے پاس یہ جو تینوں آپ نے آپریشن کر لی یہ تینوں آپریشن کرنے کے بعد اسٹیپ تھری کے بعد اسٹیپ فور میں جب آپ پہنچ گئے تو آپ کے پاس ایک نئی میٹرکس بنے گی وہ میٹرکس جو ہوگی وہ تھوڑی سی ریڈیوس ہوگی اور ابھی پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایشلون فارم کی کنڈیشن پوری نہ ہوئی ہوں تو آپ نے دوبارہ کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے ultimately you will reach to the echelon form اس کے بعد ایک اور اسٹیپ کر لیں گے تو آپ کیا کریں گے ریڈیوس ایشلون فارم میں پہنچ جائیں گے لاسٹلی کیا لکھا ہے repeat the process until there are no more non zero rows to modify تو یہی ہم نے بتایا کہ چار اسٹیپس کے اندر آپ نے اپنے کسی بھی گیون میٹرکس کو ٹرانسفارم کر دیا ایچلون فارم کے اندر ان چار طریقے کے یہ چار طریقے جو ہوں گے آپ کمپیوٹر کو جب پروگرام کریں گے تو وہاں اسی طرح سے ڈیفائن کریں گے پہلا اسٹیپ آپ کرتے ہیں نا سی پہ یا سی پلس میں پروگرامنگ کرتے ہیں وہاں پہ یہ ساری چیزیں کرنی ہوں گی یہ جو میں نے ابھی بہت ساری انگریزی آپ کو بتائی ہے یہ پڑھنا اور سمجھنا مشکل ہوتا ہے لیکن جب ہم کرتے ہیں تو کر رہے ہوتے ہیں جیسے میں نے بھی آپ کو اگزامپل بتائی نا سائیکل چلانے کی کہ آپ فوراً سائیکل اٹھاتے ہیں پیڈل مارتے ہیں اور ایک دم چڑھ کے چلے جاتے ہیں خوب تیزی سے سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں جس وقت سلو اسپیڈ کرنی ہوتی ہے بریک لگاتے ہیں اگر اسپیڈ بڑھانی ہوتی ہے تو آپ پیڈل مارتے ہیں اگر آپ سے کوئی کہے کہ اس پورے پروسیجر کو لکھیں کیسے لکھیں گے بڑا مشکل کام ہے اور جب لکھ لیں گے تو دوسرے کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے کسی کو آپ دیں گے بھائی سائیکل اس طرح سے چلانا ہے یہ پروسیجر ہے وہ کہتے ہیں چھوڑو یار میں تو ایک سیکنڈ میں سائیکل چلاؤں گا سامان لے کے واپس بھی آ جاؤں گا ٹھیک بات ہے نا لیکن یہ چیز جہاز میں پائلٹس نہیں کرتے ہیں ان کے پاس ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں جس وقت جہاز میں پائلٹ آ کے بیٹھتا ہے تو اس کے پاس چیک لسٹ ہوتی ہے وہ ساری چیزیں چیک کرتا ہے اسی طریقے سے جس وقت وہ ٹیک آف کرتا ہے تو اس کے پاس ساری چیک لسٹ ہوتی ہے وہ چیک کرتا ہے جس وقت لینڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ساری پوزیشن دیکھتا ہے کہ اس کی اسپیڈ کتنی ہے اس کے بعد اس کا ڈریگ کتنا ہے اس کے بعد اس نے پہیے کھولے بھی ہیں نہیں کھولے یہ ساری چیزیں چیک کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر لینڈ کرتا ہے سارے پروسیجر لکھے ہوئے ہوتے ہیں پورے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں اور پیچھے جو انجینئرس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں پوچھ رہے ہیں بھائی آپ نے یہ ساری چیزیں کر لی ہیں اب آپ ٹچ ڈاؤن کر سکتے ہیں وہ اسپیڈ اگر زیادہ ہے تو اسپیڈ کم کرتا ہے یہ سارے پروسیجرس لکھے ہوتے ہیں اور فالو کرنے ہوتے ہیں تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ کیئرفل کام کرتے ہیں اس پہ یہ چیزیں فالو کرنی ضروری ہوتی ہیں جب یہ چیزیں فالو کرتے ہیں کیونکہ آپ رولس کو فالو کرتے ہیں دوسروں کو بھی پتا ہے کہ آپ یہ رولس فالو کر رہے ہیں تو وہاں پہ خطرے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ایئر جرنی سب سے زیادہ سیف ہے گو کہ اتنی اپوزنگ فورسز ہوتی ہیں وہاں جائے دیکھیں اوپر کتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے کتنی اس پہ گریویٹیشنل پل ہوتی ہے کتنا اس کا ماس یا ویٹ نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور وغیرہ وغیرہ کتنے اپوزنگ فورسز ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پورا proper system documented system documented algorithms کو فالو کرتے ہیں لیکن روڈ پہ ہم لوگ فالو نہیں کرتے تو ایکسیڈنٹس زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں تو میری آپ کو ایڈوائز یہ ہے کہ جب بھی آپ کمپیوٹر پروگرامنگ کریں کمپیوٹر کے ساتھ ہینڈل کریں انٹریکٹ کریں تو یہ جو جتنے بھی پروسیجرس ہیں ان کو word by word step by step follow کرنا ہے تو آپ کو پرابلمس نہیں ہوں گی اور لینئر الجبرا یہ جو ہم لینئر الجبرا پڑھ رہے ہیں یا آپ کو پڑھا رہے ہیں اس کا بیسک پرپز یہی ہے کہ آپ کس طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں یا آپ کو آرگنائز کرنے کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کیا بتایا گیا پہلے ایک پریکٹیکل پرابلم تھا اس کو ٹرانسفارم کیا کچھ ڈیفینیشنس کی کچھ ان نونس ڈیفائن کیے ایک اکویشن بنائی اس اکویشن کو سالو کیا سالو بھی کر سکتے تھے ویسے ہی ہم مختلف طریقہ کار بتا رہے ہیں اور اس اس ایکویشن کو آپ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ سالو کر سکیں ہم نے آپ کو ایچلون فارم بتا دی ریڈیوس ایچلون فارم بتا دی جب ہم اکویشن سالو کر رہے تھے تو تھوڑی سی ہم نے میٹرکس کی تھیوری بھی آپ کو بتا دی اب جیسے میں نے بتایا کہ ہمیشہ اگزامپل لیتے ہیں تو آسان ہوتی ہے اور اس سے سمجھ بھی جلدی آ جاتی ہے اب ہم ایگزامپل لیتے ہیں یہ ایک ایگزامپل لی ہے اس ایگزامپل کے اندر کیا کریں آپ اس ایگزامپل کو آپ ٹرانسفارم کریں into echelon form can you do it ہاں جی کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کر لیں اگر آپ کر لیں تو بڑا اچھا ہوگا ٹھیک ہے کیسے کریں گے اس کو بڑا آسان ہے پہلے ایسا کر لیں کہ فرسٹ رو کو سیکنڈ رو سے انٹرچینج کر لیں یا فرسٹ رو کو تھرڈ سے انٹرچینج کر لیں and so on so forth وہی پروسیس کرنے ہوں گے آپ کو سارے کے سارے one two three four five پہلی چیز کیا ہے پہلی چیز یہ کہ آپ نے پیوٹ ایلیمنٹ معلوم کرنے یا پیوٹ پوزیشن معلوم کرنی ہے پیوٹ کالم معلوم کرنے ہیں جب پیوٹ کالم معلوم کر لیں تو لیڈنگ انٹری کے نیچے سارے کے سارے زیرو کر دیں and then you proceed further یہ جو میں نے ابھی آپ کو طریقہ کار بتایا یہ سارے کا سارا اگزامپل کے اندر کتاب میں بھی دیا ہوا ہے اور نوٹس میں بھی دیا ہوا ہے اس کو ذرا غور سے کر لیجیے گا سالو کر لیجیے گا اس سے ایشلون فارم بھی معلوم کیجیے گا ریڈیو ایشلون فارم بھی معلوم کر لیجیے گا لیکن جب یہ معلوم کر لیں تو اس کے بعد کیا ہے اس کو اگر غور سے دیکھیں تو ہم نے کیا کیا ہے پہلے ایکویشن لی ہے اس کے بعد ہم نے ایک آگمنٹڈ میٹرکس بنائی ہے آگمنٹڈ میٹرکس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے اس کو ایشلون فارم میں چینج کیا ہے اس کے بعد اس کو ریڈیوس ایشلون فارم میں چینج کیا ہے اب الٹیمیٹلی ہمارے پاس کچھ جواب آنا چاہیے یعنی کہ x one x two x three x four جو بھی ہمارے پاس ہیں پیرامیٹرس اس کا کوئی نہ کوئی جواب آنا چاہیے یعنی جو آپ کے پاس ایک لینئر سسٹم تھا یا سسٹم آف لینئر اکویشنس اس کا ہمیں جواب چاہیے یا سولوشن سیٹ چاہیے ٹھیک ہے سولوشن سیٹ سے کیا مراد ہے آپ آپ کے کے پاس پاس ایکس ایکس تھری فور جو بھی ہیں جواب آنے چاہیے اب اس قسم کے کیس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے x one x two x three کیونکہ جو ہمارے پاس جتنی بھی روز ہوتی ہیں اتنے ہی ہمارے پاس ویریبلس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اتنی ہی ہمارے پاس میں نے الٹا کہہ دیا ایسا ہے کہ جتنے آپ کے پاس روز ہوتی ہیں اتنی آپ کے پاس اکویشنز ہوتی ہیں جتنی آپ کے پاس کالمز ہوتے ہیں اتنی آپ کے پاس ویریبلس ہوتے ہیں اگر اس کو دیکھیں تو آپ کے پاس تین اکویشن دی ہوئی تھی اور آپ کے پاس اس کے اندر ایک دو تین چار پانچ پانچ ویریبل تھے یعنی کہ پانچ ویریبل آپ کو دیے ہوئے تھے اور پانچ ویریبلس کی ویلو معلوم کرنی ہے لیکن تین اکویشنس دی ہوئی ہیں تو ہم تین ویریبل کی ویلو معلوم کر سکتے ہیں لیکن باقی دو کی ویلو معلوم نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ریڈیوس ایچلون فارم کو اگر ہم ٹرانسفارم کریں اور ہمارے پاس اس طرح کا آنسر آ جائے یعنی کہ ریڈیوس ایچلون فارم سے ہم یہ جواب لکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کیا آ گیا x one is equal to one plus five x three x two is equal to four minus x three اور ایکس تھری از فری یہ کوئی بھی آپ کے پاس اگر جواب آ جائے جس میں آپ نے آپ کے پاس دو اکویشن تھیں تین آپ کے پاس ان نون تھے تین unknown x x x one two three کسی یہ اس ایگزامپل کا آنسر نہیں ہے کوئی بھی اگر آپ کے پاس آنسر اس طرح سے آ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ایکس تھری کو ہم فری ویریبل کر دیتے ہیں یعنی ایکس تھری کی آپ کے پاس ویلیوز کچھ ہو سکتی ہیں جو بھی ہو سکتی ہیں اب واپس جائیں پھر تو ہمارے پاس کیا تھا ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس سسٹم آف اکویشن یا تو آپ کے پاس ایک یونیک سولوشن ہوگا یا آپ کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہوگا یا آپ کے پاس انفائنائٹ سولوشن ہوں گے تو یہ کیس وہ ہوگا جس کے اندر آپ کے پاس انفائنائٹ نمبر آف سولوشن ہوں گے ایکس تھری کی ویلوز دیتے جائے آپ کے پاس ایکس ون اور ایکس ٹو آتا جائے گا تو اس طریقے سے ہم پروسیڈ کرتے ہیں اور اس طریقے سے ہم آنسر لکھتے ہیں اور آنسر کو دوبارہ سے انٹرپریٹ کرتے ہیں نیکسٹ یہ ایک ایگزامپل لے لیں آپ آپ کے پاس ہے one six two minus five minus two minus four zero zero two minus eight minus one three zero zero zero zero one seven ٹھیک ہے نا یہ دیکھ لیا آپ نے ایگزامپل دیکھی اس کے اندر کافی سارے زیروز موجود ہیں ابھی دیکھیں کہ کیا ایشیلون فارم کے اندر ہے جی ہاں ہماری کنڈیشن کے مطابق تو یہ ایشیلون فارم کے اندر موجود ہے یہ آگمنٹڈ میٹرکس ہے کہیں سے آئیے کدھر سے آئیے جس کے اندر تین اکویشن دی ہوئی ہیں آپ کے پاس اور پانچ ویریبلس ہیں ٹھیک ہے تین اکویشنس ہیں اور پانچ ویریبلس ہیں ہمارے پاس ریڈیوس ایشیلن فارم یہ آ جاتی ہے کیا جاتی ہے ہمارے پاس one six zero three zero zero zero zero one minus four zero five and zero zero zero one and seven اب دوبارہ سے اس کو آپ کیا کریں اس کو چینج کریں اور وہاں پہ آپ x one x two x three کے اندر لکھیں اس کے اندر آپ کے پاس پانچ ویریبلس آئیں گے اور آپ دیکھیں وہاں سے اس کی ویلیو معلوم کرنے کی کوشش کریں x one x two x three x four x five آپ کے پاس ویلیو آ جائیں گی یہاں پہ دو فری ویریبلس ہوں گے اور اس کی وجہ سے آپ کے پاس یہاں پہ انفائنٹ نمبر آف سولوشنس ہوں گے لیٹس پروسیڈ فردر ہمارے پاس یہ آپ کے پاس اسی اکویشن سے اسی میٹرک سے یہ سیٹ آف اکویشن آئیں کہاں سے جو آپ کے پاس ریڈیوس ایچلون فارم کی تھی x one plus six x two plus three x four is equal to zero x three minus four x four is equal to five x five is equal to seven اب آپ کیا کر سکتے ہیں ایکس فور کو اور ایکس ٹو کو فری ویریبل ڈکلیئر کر دیں تو آپ کے پاس جواب آتے جائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کے پاس صرف ایکس فائیو کی ویلو آ رہی ہے کلیئر کٹ اور جب آپ ایکس ٹو کو اور ایکس فور کو سپوز کر کے فری ویریبل ڈکلیئر کر دیں گے تو آپ کے پاس سارے اور جوابات آ جائیں گے اوکے کوئی ڈاؤٹ ہے اگر ڈاؤٹ ہے تو نوٹس میں دیکھ لیجیے گا کتاب سے کنسلٹ کر لیجیے گا یا مجھ سے پوچھ لیجیے گا آگے چلتے ہیں یہ آپ کے پاس بہت ساری انگریزی پھر لکھی ہوئی آ گئی اس انگریزی کے کا مین پرپز یہ ہے کہ آپ وہی اسٹیپس لکھ لیں وہی اسٹیپس دیکھ لیں ان اسٹیپس کو آپ یاد کر لیں کہ کیسے کرنا ہے پہلے اسٹیپ کیا کرنا ہے دوسرا اسٹیپ کیا کرنا ہے ہم نے کیا کہا ہے کہ using row reduction to solve a linear system میں آپ کو جلدی سے بتا دوں بڑے آسان طریقے سے آپ کے پاس سسٹمس آف ایکویشن ہے ان کو طریقے سے ارینج کر لیں ارینج کرنے کے بعد اس سے آگمنٹڈ میٹرکس معلوم کریں اس آگمنٹڈ میٹرکس کو کیا کریں آپ ریڈیوس ایچل فارم میں چینج کریں اور جب وہ چینج ہو جائے آپ کے پاس ریڈیو ایچلون فارم کے اندر تو آپ اس کو دوبارہ سے x one x two x three میں چینج کر لیں تو آپ کے پاس ایک ریڈیوسڈ لینئر سسٹم آ جائے گا اور وہاں سے x one x two x three کی ویلیو معلوم کر لیں تو جناب ہم نے یہ ایک طریقہ کار دیکھا اور اسی کو فردر بھی دیکھ لیں اس کے آگے بھی فردر ایکسپلینیشن ہے تو یہ ایکسپلینیشن آپ کے پاس آ گئی کسی بھی سسٹم آف لینئر ایکویشن کو سالو کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے اس کو سالو کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک طریقہ کار آ گیا سسٹم آف لینئر اکویشن کو سالو کرنے کا اگر آپ کے پاس ایک سسٹم دیا ہوا ہے جس میں بہت ساری اکویشنز ہیں اس کو آپ کیا کریں ٹرانسفارم کریں کس کے اندر میٹرکس فارم کے اندر یا آپ ایک آگومینٹیڈ میٹرکس بنائیں اور اس کے بعد اس کو سالو کریں یا ریڈیوس ایچلون فارم کے اندر اس کو ٹرانسفارم کریں اور پھر اس کے بعد اس کو ٹرانسفارم کریں x one x two x three کے اندر اور آپ وہاں سے ویلیوز معلوم کر لیں یہ بہت ساری چیزیں جو میں نے بتا دی ہیں آپ کو یہ ایسے نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس کو سالو نہیں کریں گے اور طریقہ کار اپلائی نہیں کریں گے جیسے میں نے بتایا کہ کہتے ہیں جب لوگ اس پہ فالو نہیں کرتے اس پروسیجر کو اڈاپٹ نہیں کرتے تو میری آپ کو سجیشن یہ ہے ایڈوائز یہ ہے کہ کافی ساری ایگزامپلس کتاب میں بھی دی ہوئی ہیں میرے نوٹس میں بھی دی ہوئی ہیں ان کو سب کو آپ ٹرائی کریں اور سالو کریں اور سالو کرنے کے بعد آپ کو ماہر ہو جانا چاہیے ایشیلون فارم کے اندر اور ریڈیوس ایشیلون فارم کے اندر جب اس ٹیکنیکس کے اندر ان طریقہ کار کے اندر آپ ماسٹر ہو جائیں گے تو کوئی بھی اکویشن آپ کے پاس دی ہوئی ہوگی وہ ایک منٹ لگے گا ٹرانسفارم کرنے کے لیے باقی سارا ریڈیوس ایشن آن فارم اینڈ دین ایک منٹ لگے گا جواب لکھنے کے لیے تو یہ آج ہم نے آپ کو ایک طریقہ کار بتایا سسٹم آف لینئر اکویشن کو سالو کرنے کا اور اس کے بعد اور بھی طریقہ کار ہیں نیکسٹ ٹائم ان جب ہم آپ سے ملیں گے تو ہم ویکٹر اکویشنس کی بات کریں گے ٹھیک ہے نا یعنی کہ ویکٹر اکویشن وہی ویکٹر وہی ویکٹر جو آپ نے ایف ایس سی میں پڑھے تھے وہی ویکٹرز جو آپ نے میٹرک میں پڑھے تھے ٹھیک ہے نا فزکس کے اندر فورس وغیرہ کی بات اس پہ ہم فوکس کریں گے لیکن ہمارا یہ سیگمنٹ ابھی چل رہا ہے جس میں ہم سسٹم آف لینئر اکویشن کی بات کر رہے ہیں ایک سسٹم نہیں ہوتا ہے جب آپ ایک میٹرکس کے اندر آپریشن کرتے ہیں تو ایک نیا سسٹم آ جاتا ہے پھر سیکنڈ آپریشن کے بعد نیا سسٹم آ جاتا ہے تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں systems of linear equations okay یہ سارے سارے اکولنٹ ہوتے ہیں لیکن دے آر انڈیویجلی سسٹمس تو جناب آج کے لیکچر کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اس عزم کے ساتھ کہ نیکسٹ اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہوگا ویکٹر ایکویشنز پڑھنی ہے آپ یہ جتنی بھی ایکسرسائز آپ کے پاس دی ہیں اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا جو میں آپ کو پڑھاتا ہوں اگر میں ایک گھنٹے کا میرے پاس لیکچر ہے تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ تین گھنٹے کم سے کم اس کے بعد ڈیوٹ کریں گے اس میں آپ لیکچر کو دوبارہ سنیں گے اس کے بعد آپ جتنے بھی نوٹس ہیں اس کو پڑھیں گے اور کتاب کو بھی کنسلٹ کریں گے اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کے لیے پرابلمس آئیں گے اور یہ کافی سے زیادہ پائل اپ ہوتا چلا جائے گا روز کا کام روز ختم کرتے چلیں اس ایڈوائز کے ساتھ کہ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا کام ساتھ کرتے جائیے گا لینئر الجبرا پڑھتے رہیے گا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوں گے جب ہم ویکٹر ایکویشنز ڈسکس کریں گے جب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ اور السلام علیکم